مجھ میں کمان رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا خاک مجھ میں رکھا ہے ارے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ کو اچھو مٹا رکھا ہے مجھ کو اچھو مٹا رکھا ہے مجھ میں کمان رکھا ہے پڑھنے والے آج پڑھتے ہیں الحمد الظر بدلاؤ میں آپ کو میں نے یہ کس سن میں پڑھا کس سن میں نائنٹین ایٹی تھری اکیس سال کے کون سا کلام اذن مل جائے پھر مدینے کا کام بن جائے گا کمینے کا یہاں ایسے لوگ بیٹھے بیٹھے جانتے ہیں جنہوں نے سنا ہے وہ طرز سنی ہے تو آج کلام بدل گئے طرز وہی آ رہا ہے مجھ میں کمال رکھا ہے ارے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا قران پرانے اے محبوب اللہ ان کافروں پر عذاب نہیں کرے گا جب جب آپ ان میں تشریف فرما حضور کی موجودگی کفار کے لیے رحمت پچھلی امتوں کو عذاب آ جاتے قوم پر دیکھ لیں قوم نوح دیکھ لیجیے قرآن مجید میں سے کئی واقعات پوری پوری قوموں پر عذاب آ جاتا تھا بستیاں الٹ جاتی تھا سمندر کا طوفان بھیج دیا تھا ہستی سے مٹ گئی لیکن حضور کی موجودگی حضور کی برکت سے کفار بھی عذاب سے دنیا میں عذاب سے بچ گئے تو حضور کی موجودگی کفار کے لیے بھی رحمت کا باعث ہے شاید کہتا ہے ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر ان کی رحمت نہیں فقط ہم غیر کا بھی خیال رکھا غیر کا رکھا نے سنبھال دال سے اسم محمد مد مد مد مد اللہ ذرا کہیے نا محمد مد مد کتنا پیارا نام ہونٹوں سے پورا ادا ہوتا نہیں اس سے پہلے ہونٹ ایک دوسرے کو چن لیتے ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ چن لیں کہیے محمد کتنا پیارا میٹھا نام کہ پورا ادا ہوتا نہیں لفظ ایک دوسرے کو آپ میں چن لیتے ہیں دو مرتبہ پہلے بعد میں نکلے پھر لب چن آرا آتا فرماتے لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب منہ میں کھل جاتا ہے شہد نایا وجد میں ہم اے جان بیتا اپنے لب چوم لیا محمد کے اندر آخری لفظ کون سا ہے ہر کون کون دال کون سا ہے دال دال سے بدا ہے وہ یوں محمد میں دال رکھا ہے یوں محمد نے دال رکھا ہے ابھی آئے ابھی بیٹھے ابھی دامن سنبھالا بھائیو ابھی آپ آئے میں نے دیکھا اتنی جلدی کیا یہ باپو شریف کی میں باپو شریف کا نام بھی کافی آ ابھی آئے ابھی بیٹھے ابھی دامن سنبھالا ہے ہماری جاؤں جاؤں نے ہمارا دم بہت کام ہے پھر ہو جائیں گے کو شاء اللہ گا دیکھو وہ آئے جا رہے ہیں میری نظریں سب پر ہیں جو فقیران شاہ شادم ہے ایک تو گلیوں کے فکیر ہوتے ہیں نا مانگتے پھرتے ہیں سب سے وہ فقیر نہیں حضور کے فقیر آتا کے فقیر جو فقیران شاہ پتہ ہے ان کی گدڑی میں لال رکھا ہے ان کی گدڑی میں لال رکھا ہے ان کی گدڑی میں لال رکھا ہے فقیروں سے مت الجھو جن کے حالات دیکھ کر آپ الجھ پڑتے ہیں پھٹے حالات نہ لباس اچھا نہ بال اچھے نہ حال اچھا بھائی مت جو نہ جانے کون ہو ایک محدث صاحب بہت بڑے بڑے محدث صاحب حدیث کا درخت دیا کرتے تھے طلبہ موجود ہوتے تھے رات کا وقت کوئی نہیں تھا ایک اسی طرح کا فقیر محدث صاحب کی مسلط پر بیٹھے تھے اتنے محدث صاحب آ گئے ناگوار گزرا کہ میری مسنت میں آ کے بیٹھ گئے اور ساتھ میں تعجب اور بھی ہوا جب اس فقیر نے یہ کہا کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو کوئی ہے نہیں تب تو اور بگڑے کہ تو میری مسنت میں بیٹھ گئے تو اوپر سے مجھ سے کہتے ہیں پوچھ لو ابھی کوئی ہے نہیں تو بڑے غصے میں کہا ہاں جناب حجامت کے بارے میں معلوم ہے تو بتا بتا دیجیے جل کے کچھ حجامت کے بارے میں پتا ہے آپ کو تو بتا دیجیے اب وہ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے مسمت پر اور جناب حجامت کے حوالے سے جتنی حدیثیں تھیں سب بیان کی اور ساتھ اتنا بھی بتا دیا کہ حضور کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم حجامت کے اوزار کیسے ہوا کرتے تھے پھر اتنا بتا دیا کہ امام اعظم کا عمل کس حدیث پر تھا امام شافی کا عمل کس حدیث میں تھا اس طرح تفصیل بتا دے گئے تو وہ صاحب حدیث محدود صاحب ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے حضور معاف کر دیجیے تو کبھی الجھو مت نہ کسی کے رقص پہ تنگ کرنا کسی کے غم کا مذاق اڑا جسے چاہے جیسے نواز یہ مزاج عشق کے رسول ہے جو فقیران شاہ تنہا ہے ان کی گدڑی میں لال رکھا ہے ان کی گدڑی میں لال رکھا ہے مصطفیٰ کی حسین و حسن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک سینہ تک مشابہ ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں اس نے سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی ان کا تقوا ان کی پرہیزگاری ان کے جاموں میں ہے نیما نور کہ حضور ہی کی پرہیزگاری ہے آلہ حضرت نے کمال کیا یہ شیر لکھ ایک سینے تک مشاب ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جامع میں نیما نور کا میرے آقا میری آقا کا پرہیزگاری میرے آقا کا تقوا اور شاعر نے کہا مصطفیٰ کی شفی حسین و حسن نام پردے میں آل رکھا ہے نام پردے میں آل جاتا تیرا جاگ کب کا مر جاتا تیرے ٹکڑوں میں پال رکھا ہے تیرے ٹکڑوں میں پال رکھا ہے ساک مجھ میں پارے سما